حضرت سیدنا صدیق اکبر سب کہو رضی اللہ عنہ وہ اس زمانے کی جیش محمد کے سب سے پہلے سپاہی تھے انہی کے نقش قدم کو سامنے رکھتے ہیں ہمارے رکتے قدم چل پڑتے ہیں انہی کے نقش قدم کو سامنے رکھتے ہیں ہمارے ڈگ پاؤں مضبوط ہو جاتے ہیں یاد ہے آپ کو سوراخ ہو گیا سوراخ کے اکبر نے اپنے کپڑوں سے ان سوراخوں کو بھرا کیونکہ نبی کو آنا تھا وہاں پر سوراخ کیسے رہ سکتے تھے صدیق کا بس چلتا تو اپنا جسم کاٹ کے ان کو بھر دیتا اپنے جسموں سے ان سوراخوں کو بھرا کوئی کالا سانپ کوئی کھپڑا سانپ کوئی نیلا سانپ کوئی پیلا سانپ کوئی بچھو پانچ ڈالے نبی تک نہ پہنچ سکے ایک سوراخ رہ گیا بعض کہتے ہیں دو رہ گئے صدیق نے پاؤں رکھ دیا کالا آ گیا نبی کو کاٹنے کے لیے مگر صدیق کے پاؤں نے جگہ نہیں دی کالے نے اسی پر کاٹ لیا صدیق کی آنکھوں سے آنسو گرے نبی کے چہرے پہ نبی بیدار ہو گئے منہ سے لواب نکلا صدیق کا پاؤں ٹھیک ہو گیا آج سوراخ ہے کوئی امریکی سوراخ ہے کوئی رشین سوراخ ہے کوئی کسی کالے کپڑے والے کا سوراخ ہے کوئی کسی نیلے کا سوراخ ہے سب میرے نبی کے دین کو ڈسنے کے لیے نکل رہے ہیں سارے بچھو سارے صاحب کوئی میری بیٹی کو ڈس کے ڈانسر بنا رہا ہے کوئی میرے نوجوان کو ڈس کے دنیا پرست بنا رہا ہے کوئی میرے ملکوں پہ میزائل ڈال رہا ہے کوئی میرے عراق کے بچوں کو بھوکا مار رہا ہے ہم اپنے جسموں کے چیتوں سے ان سوراخوں کو بھر رہے ہیں کسی سوراخ میں ہم نے سجاد افغانی کو لٹایا کسی سوراخ میں ہم نے آفاق شہید کو لٹایا کسی سوراخ کی طرف ہم نے پنجاب کے بارڈر پہ گرنے والے پندرہ گم نام کو گرایا کسی سوراخ کے دہانے پہ ہم نے دنیا کے مختلف خطوں نے برسرے بیکار گمنام مجاہدین کو ڈالا باقی سوراخوں پہ ہمارا پاؤں لگا ہوا ہے دنیا کے کالے کافروں ڈسو ڈسو جتنا ڈس سکتے ہو ڈس لو یہ پاؤں نہیں ہٹے گا آنسو گریں گے مدینہ تک پہنچیں گے نبی کی دعائیں آئے گی اور ہمارا بیڑا صدیق کی طرح پار ہو جائے گا